خالد نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا آپ میرے گھر میں زہر سے پہلے چار رکعت پڑھتے پھر گھر سے نکلتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے پھر گھر واپس آتے اور دو رکعتیں ادا فرماتے اور آپ لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے پھر گھر آتے اور دو رکعت نماز پڑھتے اور لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے اور میرے گھر آتے اور دو رکعتیں رکعتیں پڑھتے پڑھتے اور اور اور رات رات رات کو نو ان میں وطر بھی شامل ہوتے طویل طویل کھڑے ہو کر بیٹھ کر نماز ادا کرتے اور جب کھڑے ہو کر قرات کرتے تو رکوع اور سجدہ بھی کھڑے ہو کر کرتے اور جب بیٹھ کر قرات کرتے تو رکوع اور سجدہ بھی بیٹھ کر کرتے اور جب فجر طلوع ہوتی تو دو رکاتیں پڑھتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو ننانوے